تر بٹ کا بارہ مور کا اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ جلا اللہ اللہ حن اللہ حن اللہ حن اللہ سبھی بلکہ پارکا ستایا تار

کیا اس تو اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ گدا تو بادشاہ بھر ٹرپ شا کا میں گدا تو پاس بھٹا تربا دشا سا بھن کتا تو بھن کتا تو بھگتی پیا روا دے دیا ری ن بی سدہ دون ر ددا ردا ردا رو دم دہ داج مان کر تیرا مان

یہ کیا ہے یہ کہاں ہوتا ہے کس طرح نیچے کی طرف اعلیٰ حضرت اپنے محبوب پاک علیہ السلام کی امامہ شریف کے شمل مبارکہ کا ذکر کر رہے ہیں اور عشق کی زبان میں کہہ رہے ہیں کہ محبوب علیہ السلام کے شملے مبارکات کی رفت محبوب کے شمل مبارکات کی رفت کا عالم کیا ہے کہ اسے چڑھ کے دیکھا جاتا ہے کہاں چڑھ کے دیکھا جاتا ہے اور دیکھنے والے کون دیکھنے والے کون تو کہاں سے چڑھ کے دیکھا جا رہا ہے اور جب دیکھا جا رہا ہے تو لگتا کیسا ہے تین چیزیں ہیں ایک تو دیکھنا کہاں چڑھ کے دیکھنا کون دیکھے اور دیکھے تو لگے کیسا ہے حضرت نے ان باتوں کا جواب دیا دو مصروں میں کہ پوشت پر ڈھلکا کرے انور شملہ کا پوشت پر ڈھل کا سرے انور شملہ کا پوشت ہوا پوسل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 دیہات سے رہنے والوں سے پوچھو کہ چاند کے گرد جب بھالا نظر آ جائے چاند کے گرد جب ہالا ہو تو کیا کہتے ہیں غالباً یہی کہتے ہیں کہ بارش کی توقع ہے چاند پر جب ہالا ہو تو یہ کہا جاتا ہے کہ لگتا ہے بارش ہوگی محبوب السلام کا فرمان علی شان کہ میرے صحابہ ستاروں کی مانی تو انجمن والے کون ہیں انجم ہیں اور جس انجمن کی بات ہو رہی ہے وہ انجمن میرے محبوب کی انجمن ہے وہ بزم میرے محبوب کی بزم ہے اور وہ ہلکا جو ہے وہ نور کا ہلکا ہے اور جب چاند پر تاروں کی جھرمٹ رہی ہے چاند سے مراد میرے محبوب پاک اور تاروں سے مراد صحابہ کرام اعلیٰ حضرت آدمی پیش کیا کہ انجمن والے انجم بد بہل نور کا انجمن والے انجم بد بحل نور کا کی سے ہے کے ہ بنا بنا بے ہر خدا منظر کیسا منظر ہوگا جب دولہا بنا سرور ہوگا مجھے بھی وہ منظر دکھا دو خدا ہی بے قبر جان پر دکھاؤں کیوں کر تجھے وہ عالم جب ان کو جھرمٹ میں لے کے کچھ جنا کا دولہا بنا رہے تھے کیا بنا نام تو اسرا کا دولہ نور کا کیا بنا میں تو اسرا روا کر دشا لہ لہن رہ لہ نہر لہر سے چوکے نش تانو رت میرے حشر سے چوکے نش تانو کہا جاتا ہے نا کہ حضور کا عشق دل میں پیدا کیجیے تو اسی لیے کہا جاتا ہے کہ جس کے دل میں محبوب کی محبت ہوگی وہ کامیاب ہے خدا کی قسم جو حضور کا سچا عاشق رسول بن جائے وہ کبھی نماز نہیں چھوڑے گا وہ کبھی داڑھی نہیں گا وہ کبھی حضور کی سنتوں سے منہ نہیں موڑے گا جو حضور کا عاشق ہوگا تو جو حضور کا عشق رکھے گا اور جو حضور کا عشق رکھ کر حضور کے عشق کی سلوار سے قتل ہو جائے گا کشک عشق محمد اگر وہ ہو جائے تو کیا ہوگا یہاں اگر دن کے بارہ بجے کے قریب کبرا کے وقت اگر کوئی مصنفی پنڈال میں کوئی لیٹا ہوا ہو تو دھوپ سے بچ جائے گا لیکن جیسے ہی کوئی ایسی چیز آ جائے جو اس کو چیر دے اور سورج کی شوائیں بالکل اس کی آنکھوں پہ آ جائے تو اس کی آنکھیں چنیا جائیں گے چونک جائے گا وہ اٹھ جائے گا پریشان ہو کے کہ کہاں میں سویا تھا اور کہاں لائٹ آ گئی لیکن جو حضور کے عشق کا قتل کیا ہوا ہوگا میدان میشن کی گرمی بھی اسے نہیں چونکا سکے گا جب تک کہ محبوب رحمت کو آدھا فرماتے ہیں حشر سے چونکے نہ تاروں کا ہوتا گرے حشر سے چونکے نہ کچھ تاروں کا کون کی آئی تھی تیری نسل پاک میں دیلہ حا بلا اللہ یہ تو ہمارا عقیدہ ہے اور یہ عقیدہ صرف ہم لوگوں کا گڑا ہوا عقیدہ نہیں ہے یہ سن لیجیے گا اعلیٰ حضرت نہیں گڑا بریلی کے شہنشاہ نے یہ عقیدہ نہیں گڑا یہ عقیدہ تو صحابہ اکرام کا عقیدہ ہے محبوب دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی دو شہزادیاں یقین بات سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نکاح میں آئی تو آپ کو یہ لقب مل گیا کیا مطلب کیا مطلب محبت سے کہو دو نور والا کیا ہو مطلب کون کہتے تھے صحابہ کہتے تھے کس کو کہتے تھے مطلب یہ ہے کہ صحابہ کا بھی عقیدہ یہی تھا جو اعلیٰ حضرت نے کھول کے واضح کر دیا محبت کے ساتھ شیر کو پڑھ لیجیے کہ تیری نسل پا بھولا تیری نسل پا تمہیں

گن چیرا گنتا بھجوے گنتا چار کے رضا گیرے رضا